اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے اور پیٹ جو کچھ گھتے بڑھتے ہیں اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندیزے سے ہے